فیضان عید قرباں عید الاضحیٰ جو کہ آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی منائی جا رہی ہے اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے باب المدینہ میں نماز عید کا وقت ہوگا اور جگہ جگہ نماز عید کی جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی اب اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اب سے کچھ دیر پہلے نماز فجر ادا کی اور وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے نماز فجر مسجد میں جا کے ادا کی اور اب عیدگاہ کی طرف مساجد کی طرف مسلمان رخ کریں گے اور نماز عید ان شاء اللہ زوج البا جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے مدنی چینل آپ کا لمحہ لبہ لما آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اب جیسے ہی پتہ چلا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے ہی والا ہے اس سے ایک دن پہلے مدنی مذاکرہ ہوا اور مدنی مذاکروں کا تسلسل چلتا رہا مدنی چینل کے دیگر سلسلے آپ نے مدنی چینل پر دیکھا اور آپ کی جو پریشانیاں تھیں جو آپ کے معاملات تھے جو حاجی صاحبان حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی خاصی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا پھر وہ بھی ایک اختتام ہوا تو مدنی چینل الحمد للہ ہر موقع پر رہنمائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہی رہتا ہے اب قربانی کا سلسلہ چلتا رہا تو مدنی مطلب مذاکرے میں آپ نے دیکھا دیگر سلسلوں میں دیکھا کہ جس کو جو پریشانی تھی اس نے فون کیا حضرت مجھے یہ مسئلہ پوچھنا ہے میرے ساتھ یہ پریشانی ہے کل رات بھی جو مدنی مذاکرہ جاری تھا جو میدان عرفات میں حاجی مقیم ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو جو مسائل تھے انہوں نے وہاں سے کال کی کہ ابھی بتائیں جی اب کیا کرنا ہے تو ان کی رہنمائی کی گئی اگر معلومات نہیں تو معلومات لے کے ان کو معلومات دی گئی تو مدنی چینل الحمد اللہجل بوڑھوں کی بزرگوں کی نوجوان اسلامی بھائیوں کی اسلامی بہنوں کی جو پریشانیاں ہیں مدنی منوں کو جو پریشانیاں ہیں وہ سب جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں اور ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو الحمد للہجل یہاں تک تو مدنی چینل لے کر آیا یہ کس انداز سے جو آپ نے عید قربانی اور حج بیت اللہ کے فرائض انجام دینا ہے اب اس سے آگے کا سفر ہے عید سعید عید قربان کو کیسے گزارنا ہے تو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے نماز فجر ادا کی اب اس کے بعد عید کی نماز کی طرف چلیں گے اب آپ نے مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے اور مدنی چینل تو ہے ہی آپ کے ساتھ آپ ایک بٹن پر ہے مدنی چینل کو دیکھیں ملاحظہ کیجئے اب مدنی چینل پر عید قربان کے مسائل اور اونٹ نہار ہونے کا انشاءاللہ شاء وہ بھی مناظر آپ دیکھیں گے اور جب جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے جانوروں پر رحم کرنا چاہیے بس سمجھ لیں ایک طریقے سے یہ بھی ہے آج رحم کا بھی دن ہے کہ جانور پر خصوصی رحم کرنا ہے اگر کوئی ایسا معاملہ دیکھیں کسائی حضرات یا کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کر رہا ہے کہ جس سے جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اب آپ نے جو ہے اپنے زبان کو بھی تکلیف دینی ہے اور اس کو جو ہے منع کرنا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کیجیے ایسا کرنا ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کو معلومات ہوگی اب جو یہ معاملات جو جانوروں پر رحم نہیں کر رہا ان کو علم نہیں ہے یہ کہ اپنے اوپر رکھ کر تو سوچیں ابھی ایک امیر سنت نے یہاں تک کی رہنمائی فرمائی کہ جو بار بار دانت دکھائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے منہ کھولنے کا کیا طریقہ ہے اب جو لوگ آئیں گے اب جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے مدنی چینل سے اب ان کے گھر میں قربانی ہے یا وہ قربان ہوتے ہوئے کسی جانور کو دیکھ رہے ہیں تو اب آپ پر ضروری ہے کہ اس کی رہنمائی آپ کچھ فرما دینا ادھر کہ دیکھیں یوں نہیں یوں قربانی کرنی ہے تو ہمارے ساتھ جو ہے مبلک بھی ہیں ہمارے ساتھ ناخوا بھی ہیں جو انشاءاللہ شاء آپ کو کلام وغیرہ بھی سنائیں گے تو بلال بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج کیسے ہیں بلال بھائی ٹھیک ہیں الحمد للہ تو قربانی کے فضائل قربانی کرنے جا رہے ہیں قربانی کی تعریف کیا اچھا یہ قربانی قربانی کرتے ہیں اب یہ کہ قربانی کی تعریف کیا ہے قربانی کسے کہتے ہیں کون قربانی کرے کون قربانی نہیں کرے ذرا اس بارے میں ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو پتہ چلے قربانی سنتے ہی ذہن میں سیکریفائس آتا ہے کہ کسی چیز کو قربان کر دینا اور جو قربانی اصطلاح شریعت میں جسے کہا جاتا ہے تو وہ تو یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص جانور کو مخصوص دن میں مخصوص دن میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے قربان کر دینا ذبح کر دینا یہ قربانی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جسے آج الحمد للہ دس ذوالحجت الحرام مخصوص جانور تو آپ نے تلاش کر لیا ہوگا یقینا ہر ہاں؟ کا مخصوص جانور ہے یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے گھروں کے ساتھ ہوئے مخصوص دن بھی آ گیا جی بالکل تو یہ تین مخصوص دن ہیں دس گیارہ بارہ ذوالحجت الحرام ان تین مخصوص دنوں کے اندر اپنا مخصوص جانور جو صاحب استطاعت ہیں جن پر قربانی لازم ہے ان کا عبادت کی نیت سے نہ کہ صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے ذبح کر دینا یہ قربانی ہے دیکھیں جانور تو سارا سال بھی ذبح ہوتے ہیں صحیح یعنی جو بیف سارا سال کھایا جاتا ہے مٹن کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارا بھی ظاہر سارا سال قربانی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے لیکن جو پرٹیکولر ان تین دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے جو اس ان دنوں میں جو جانور ذبح کرنے کی جو فضیلتیں حادث کریمہ بیان ہوئی ہیں اور علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں جن کو لکھا تو وہ فضیلت پورے سال کے اندر کسی دن میں موجود نہیں ہے سبحان اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النہر یعنی قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پیارا نہیں خون بہانے سے خون بہانے سے زیادہ قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پیارا نہیں اور یہ جو جانور ہے نا قربانی کا اب دیکھیں یہ سارا سال بھی جانور ذبح ہوتا ہے اور ایک جانور آج بھی ذبح ہو رہا ہے ہاں۔ کل بھی ہوگا پرسوں بھی ہوگا اب اس جانور کی خصوصیت دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ یہ جانور قربانی کا بروز قیامت اپنے بال اپنے سینگ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا اور ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اس جانور کی قربانی کا دیکھیں کہ کیا لطف ہے اور کیا خصوصیت ہے کہ اس جانور کا خون بہنے سے پہلے ابھی زمین پر اس کا خون گرتا نہیں ہے جانور کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے جانور کو قبول فرما لے سبحان اللہ اور ایک مقام پہ یوں بھی فرمایا گیا نا اس کو خوش دلی کے ساتھ کریں سبحان اللہ اچھے دل دل, دل سے بڑے دل سے آپ اس کی قربانی کریں اس کا امیر سنا تربیت بھی فرمائی نا کہ وہ قربان جب آپ جا رہے ہیں مویشی منڈی وغیرہ جس سے خرید و فروخت کریں اس کو زیادہ دیں اچھا کتنے اتنے تو کچھ زیادہ لے لیں تو یہ امیر سنت نے انداز کیا پھر اسی طرح گاڑی کی طرف آتے ہیں دوسرا رخ وہ ہے تو اس کو بھی کچھ زیادہ دیں یہ میں آج خوش ہوں جب خوش ہوتا ہے تو بندہ بانٹتا ہے یہ خوش خوش دلی پھر اس کے بعد جو ہے چارہ وغیرہ لینے جائے اس کو بھی کچھ زیادہ دے دیں تو کیا کہ خوش دلی نظر آئے اب جو کسائی حضرات آ رہے ہیں تو ان سے جو طے ان کو بھی کچھ زیادہ دینے کیا زیادہ ہی زیادہ اچھا، ہی زیادہ یاد آ گئی مجھے جی۔ کسی نے آرٹیکل سینڈ کیا سوشل میڈیا پر میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا کہ جو قربانی ہوتی ہے نا یہ غریبوں کی ہوتی ہے قربانی غریبوں غریبوں کی ہوتی ہے عجیب سی بات لگتی ہے کہ یار لاکھوں لاکھ کے جانور لوگ خریدتے ہیں تو غریب کے پاس کہاں سے آئے گا لاکھوں لاکھ امیر کی بھی قربانی تو سمجھے تو یہ آتا ہے لیکن سر قربانی غریبوں کی ہوتی ہے وہ کیسے کیا مثال کے طور پہ کسی نے ایک لاکھ کا جانور خریدا ہے تو یہ ایک لاکھ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بےچارا غریب آدمی ہے ٹھیک ہے جس کا ہاں. جانور ہے وہ غریب آدمی ہے سارا عموماً غریب ہوتے ہیں اس نے سارا سال اس کی دیکھ بھال کی ہے اس کو کھلایا پلایا ہے اس کی حفاظت کی ہے اور اس کو خوب فربا کیا ہے تو اب وہ اس کی قیمت وصول کر رہا ہے اسی طرح اس نے اپنے جانور کو پالنے کے لیے جس سے چارہ لیا ہوگا تو وہ چارہ بیچنے والا بھی عموماً غریب آدمی ہی ہوتا ہے تو سارا سال اس کی آمدنی کے ذریعے اس کے تھرو ہوا اس کے بعد اب یہ قربانی کی کھال جہاں جائے گی وہ مستحق وہ مستحق لوگ ہیں اب یا تو مدارس میں جائے گی یا پھر کسی غریب کے گھر جائے گی وہ بھی مستحق لوگ ہیں ان کے پاس قربانی کی کھال جا رہی ہے اب قربانی کے گوشت کا معاملہ دیکھیں کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ آپ سارے کا سارا بکرا سارے کا سارا جانور ڈی فریزر کر سکتے ہیں اس کو فریزر میں ڈال سکتے ہیں اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ افضل یہ تین حصے کر لو تین حصے کر لو ایک حصہ غریبوں کے لیے مختص کر لو جو بےچارے جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے مہنگائی کی وجہ سے ان بےچاروں تک گوشت پہنچ جائے وہ کھا لیں اس کو اور دوسرا اپنے دوست احباب رشتے داروں کے لیے رکھو اور تیسرا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو تو یوں اوور آل اگر جائزہ لیا جائے تو قربانی جہاں پر ایک عبادت ہے وہیں پر ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے اور غریبوں کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک واقعی عید کا سما ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک مہمانی ہے ہاں جی آج کے دن جو ہے غریب بھی جو ہے بارہویں کیو وغیرہ جو ہے اس کا اہتمام کر لیتا ہے اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے شاید وہ سارا سال تو دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے لیکن آج کے دن آرام سے اس کو میسر آ جاتا ہے تو یہ قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبینہ علیہ صلاۃ والسلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینہ علیہ صلاۃ والسلام کو ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نبی علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے کون تھے یہ بھی نام معلوم ہونا چاہیے میں آپ قربانی تو کر رہے ہیں چلو بھی قربانی کرو قربانی کرو ذرا اس کا جو فلسفہ ہے اس کا جو واقعہ یہ ہوا کیوں ہے ذرا یہ بھی کچھ معلوم ہے کہ بھائی بھائی بس تین حصے ہونے چاہیے حصہ یوں ہوگا یہ تمہارا یہ ہمارا سات حصے ہوں گے لیکن اس کا پس منظر کیا ہے یہ واقعہ ہوا کیوں تو جو قربانی کا جانور لے کر آئے وہ اپنے گھر والوں کو اسی قربانی کے جانور کے ساتھ بیٹھ کر یہ قصہ بھی سنا ہے اور اس کا ایک بہترین میں آپ کو بتاؤں کہ امیر سنت کا رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا اگر یہ آپ ہاں۔ بالکل آسان الفاظ ہیں مدنی منوں کے لیے بھی ہے مدنی منوں کے لیے بھی ہے اور آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا اچھا تو اس لیے تو جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاحت السلام اپنے پیارے شہزادے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ صلاحت السلام کو جن کی عمر اس وقت جب آپ ان کو قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے تھے روایتوں میں آیا سات سال یا تیرہ سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی لے کر چلے اب کیا ہوا جب لے کر جا رہے تھے تو راستے میں شیطان آ پہنچا اور وہ جو شکل و صورت میں آیا وہ جان پہچان والی کی صورت میں آیا تو شیطان مردود پوچھنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہیں آپ نے جواب دیا میں کام سے جا رہا ہوں اس نے پوچھا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے شیطان بولا جی ہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ زوجل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاح والسلام نے شاہ فرمایا اگر اللہ زوجل نے مجھے اس بات کا حکم دیا تو پھر میں اس کی فرما برداری ضرور کروں گا یا آپ نے شیطان کو جواب دیا اب شیطان جو ہے یہاں سے مایوس ہو گیا اب اس نے کہا کہ ادھر تو بات نہیں بنی اب آیا شیطان حضرت اسماعیل علیہ نبیٰ علیہ صلاحت السلام کی امی جان کے پاس ان کی امی جان کون حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ان سے پوچھا ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ اپنے بیٹے کو ایک کام سے لے کر گئے ہیں شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں حد حاضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے شیطان نے کہا وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ زوجل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے یہ سن کر حضرت حاضر رضی اللہ تعالی نے شاہ فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ زوجل کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کام کیا جہاں اللہ زوجل کے حکم کی باری آ گئی بات آئی تو وہاں ساری باتیں ختم ہو گئی اس کے بعد شیطان حت اسماعیل علیہ نبینہ علیہ صلاحت والسلام کے پاس آیا اب ان کی عمر جیسے کہ ابھی بتائے میں نے سات سال یا تیرہ سال یا ایسے کچھ زائد ہے اسی طرح بہکانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ زوجل کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو آج یوم النہار یعنی <clears throat> آج جو یوم النہار کا دن ہے خون بہانے کا دن ہے قربان کرنے کا دن ہے پھر یہ بڑا ایک لمبا قصہ ہے کہ فدیے کے طور پر جبرائیل امیر علیہ السلام جنت سے مہنڈا لے کر آئے اور یہ واقعہ بھی ہمیں پورا معلوم ہونا چاہیے ہمارے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے ان شاء اللہ مدنی چینل آپ کو لمحہ بلمحہ یہ بھی قصہ اور پورے اپنے دس دل ہجا کے جو دن گزرے آپ نے یہ قصہ سننے کی نگرانی شورا نے بتائی یہ باتیں سیدان ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی باتیں سنی اور ان شاء اللہ ابھی جو ہے دوسرے دن جو امیر السنت کا مدنی منوں کے ساتھ جو ہے ویسے میرا شعبہ بھی خاص طور پہ یہ ہے تو میں ذہن میں <laughs> وہ انسان وہ باتیں بول دیتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہیں تو جو حضرت ابراہیم علیہ نبینہ علیہ صلاحت والسلام اسماعیل علیہ نبینہ علیہ وسلم کے فیضان سے شاء اللہ کمپیوٹر بھی پیش کیے جائیں گے امیر السنت سوالات کریں گے تو مختص و مختصر سوالات جوابات ہوں گے اور آپ سننے کی سادت حاصل کریں گے تو بس مدنی چینل کے ساتھ رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجیے عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں عدنان بھائی آج جو ہے قربانی کرنے کا دن ہے کیا کہیں گے آپ ویسے آپ ناخا ہیں ویسے کچھ بات ہو جائے الحمد للہ علیہ جی، جی، قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے جی اور اسماعیل صلاحت السلام کی یاد ہے جی کہ یہ وہ عظیم قربانی ہے کہ رب از وجل کی طرف سے وہی نازل ہوئی اور اسماعیل علیہ صد السلام نے خواب دیکھا اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام جی اور آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہاں۔ اور آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ابراہیم علیہ کی سنت کو ادا فرمائیں سبحان سبحان اللہ اللہ تو آج کے دن کوئی مخصوص شہر ہے ابھی نماز عید کی طرف بھی جانا ہے شاء اللہ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں چھ بج کر پینتالیس منٹ پر نماز عید جو ہے ادا کی جائے گی اور امیر السنت بھی ساتھ ہوں گے اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکیں گے ہم بھی وہاں پہ روانہ ہو جائیں گے پھر کچھ آپ عید کے مناظر دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور مزید ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا پھر مزید سلسلے آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے اب بس ہم آپ تھک جائیں گے لیکن مدنی چینل جو ہے جاگتا رہے گا آپ سو جائیں گے مدنی چینل جاگتا رہے گا تو بڑے ہی پیارے پیارے سلسلے کچھ ریکارڈ ہو گئے کچھ لائف چلیں گے تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے اس کی برکت حاصل کیجیے جی کیا کلام سنائیں گے مختصر سنانا ہے کہ شیر جی بہت پیارا شیر ہے اسی مناسبت سے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے عید آئی ہے عید آئی ہے عید آئی ہے عید لائی بومنو ایشان کا پیغام ہے عید لائی بومنو ایشان کا پیغام ہے عید قربا آئی ہے عید قربا قربا قربا آئی آئی ہے ہے عید عید واہ بھائی واہ عدنان بھائی کیا زبردست کلام آپ نے تیار کیا ہے عید قربا اور آسان سی طرز ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے تو قربانی کیجیے اور جب جانور ذبح ہو جائے گا اونٹ نہار ہو جائے گا تو پھر اس کی ایک کھال بھی ہے تو کھال کس کو دیں گے میرے بھائی جیسے آپ ہیں دعوت اسلامی کے بے شمار شعبہ جاتے ہیں آپ کی دعوت اسلامی ترقی کر رہی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں مدنی چینل کا بل آ گیا ہو مدارس المدینہ کا بل آ گیا ہو کہ بھائی آپ آپ کے مدنی منع پڑھتے ہیں تو یہ بل ہے آپ ادا کریں تو ایسا نہیں ہونا جامع المدینہ سے فارغ التحصیل ہوگا کتنے سارے اب یہ کہ کچھ اس قسم کا کام ہوتا نہیں ہے تو بس یہ قربانی کھا لے آپ دعوت اسلامی کو دیجیے اور پھر دیکھیں آپ کی دعوت اسلامی مزید ترقی کرتی چلے جائے گی مدنی چینل اردو میں ہے انگلش زبان میں ہے اور بنگلہ زبان میں بھی اپنی برکتیں لٹا رہا ہے تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکت حاصل کیجیے جی بلال بھائی آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں اب اس کے فضائل بھی ہیں اور قربانی کے جانور جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد ذبح ہونا شروع ہو جائیں گے تو شاید جو ٹائم ہم ہمارے باب المدینہ میں تو اب سے کچھ دیر کے بعد ہوں گے لیکن جو دیگر علاقے وغیرہ ہیں شاید وہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہو اب قربانی کے جانور کو ایک نظر دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے جب خریداری کریں اس وقت آپ نے جانور کی طرف اسی توجہ نہ کی ہو کیونکہ یہ ساری باتیں شرائط ہیں کہ اس مخصوص جانور کو جس طرح آپ نے شروع میں بتایا مخصوص جانور کو تو وہ مخصوص جانور کے اندر کیا کیا شرائط ہوں اگر کچھ پتا چل جائے ہمارے ناظرین کو ذبح کرنے سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا خریداری سے پہلے آپ اس کو چیک کر لیتے لیکن آپ ایسی لے کر آ گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قربانی کے جانور میں کیا کیا شرائط پائی جانا ضروری ہے تو بلال بھائی کچھ رہنمائی کر دیں اور اگر یہ شرط پائی جائیں تو ٹھیک ہے اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہیں تو آپ پھر دوسرا انتظام کر لیں بھائی جی قربان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بلا تمثیل اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو آپ اچھے سے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے انتخاب کے اندر کوئی کمی نہ ہو اعلیٰ چیز سامنے والے کو دی جائے جو اس کو دیکھتے ہی پسند آ جائے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا قربانی کا جانور بھی اعلیٰ ہونا چاہیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ افضل جانور وہ ہے کہ جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو جس کی قیمت اچھی ہو نمبر ٹو وہ جانور فربا ہو موٹا تازہ ہاں۔ صحت مند جانور ہو اور خوبصورت جانور ہو تو ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے اب ظاہر ہے جانور میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی جسمانی عیب نہ ہو اور لنگڑا اب پتا چلے جناب وہ چل کر قربان گاہ تک جا ہی نہیں سکتا اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں جو اگر دیکھیں جانور ہے تو اس کی قربانی اس طرح اندھا جانور ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی اور اس کو ایسی بیماری ہے موزی بیماری ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جانور میں دیکھ لی جائیں اور پھر وہ لوگ کے جو آج کل ایک چل پڑا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پر قربانی لازم نہیں ہے تو اب قربانی ایک مسلمان شخص ہے آزاد بھی ہے غلامی کا اس دور میں تصور نہیں ہے تو ایسا شخص جو استطاعت رکھتا ہو جس پہ صدقہ فطر بھی لازم ہوتا ہے تو ایسے شخص پر لازم اور قربانی کرے اب آج کل کے دور میں غالباً چھتیس سے سینتیس ہزار غالباً اتنی رقم جس کے پاس موجود ہو اب اس میں سونا بھی شامل ہے چاندی بھی شامل ہے کرنسی بھی شامل ہے تو اتنی رقم جس کے پاس کم بیش موجود ہے تو اس ایسے شخص پر قربانی لازم ہے دوبارہ بتا دیں کتنی رقم تقریباً چھتیس سے سینتیس ہزار سینتیس ہزار رکھ لیں سینتیس ہزار کی رقم جس کے پاس آج کے دور میں موجود ہے اس میں سونا بھی شامل ہے چاندی بھی شامل ہے تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تھوڑی کراچی اس طرح کی چیزیں زیور وغیرہ تو اس طرح کی جو چیزیں اگر پاس موجود ہیں تو پھر ایسے شخص پر قربانی لازم ہے اب وہ عورت ہو تو عورت پر بھی قربانی لازم ہے بساؤ کا تو عورتیں کہتی نظر آتی ہیں جناب ہم کماتی تھوڑی ہیں ہم کماتی تھوڑی ہم قربانی کیوں دیں ہم قربانی کیوں کریں تو جناب آپ نہیں کماتے لیکن آپ کے پاس یہ مال موجود ہے اور شریعت اسلامیہ نے اتنے مال پر قربانی کو لازم کیا ہے تو آپ قربانی کریں اب جناب جانور تو اتنا آتا ہے آپ حصہ ڈال لیں ٹھیک ہے حصے میں دس ہزار تک کا عموماً آٹھ ہزار کا ایسے حصے چل رہے ہیں تو آپ حصہ ڈال کر یہ فرض ادا کریں اور یاد رکھیے کہ جو اللہ تبارک بتاال آپ کو یہ مال دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے یہ تو ہے یہ اس کا حکم ہے اور اس کا فضل اب دیکھیں پچھلی شریعتوں میں کیا ہوتا تھا یہ قربانی تو روز اول سے چلی آ رہی ہے نا یعنی جب حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹوں کا جو معاملہ ہوا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا قربانی بھی کا تو معاملہ ہوا تھا اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ قربان ولم يتقبل من الاخر کہ جب دونوں نے حضرت حابیل علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور قابل نے قربانیاں دیں تو حابیل کی جو قربانی تھی اس کو آسمان سے آگے آ کے کھا لیا اس دور میں قربانی کا جانور یوں رکھا جاتا تھا اور آسمان سے آگ کر اس کو کھا لیتی تھی تو یہ قربانی اس کی قبول ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی اور قابل کی قربانی کو آگ نے نہیں کھایا تھا اب ہمارے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہم جناب میدان کے اندر اپنے جانور کو چھوڑ دیں آسمان سے گائے اس کو کھا جائے جناب ہم بھی گوشت نہ کھا سکیں دوست احباب بھی نہ کھا سکیں غریب بھی نہ کھا سکے یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مال تم کو دیا ہے جانور تم نے لینا ہے اس کی قربانی کرنی ہے اب یہ قربانی تم نے کر لی میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی تم نے عبادت کر لی تم نے ثواب بھی حاصل کر لیا اب یہ گوشت بھی تم ہی کھا جاؤ تم استعمال کرو اپنے دوست احباب کو دو غریبوں کو دو تو اللہ تبارک و کا اتنا بڑا انعام ہم پر اور ہم پھر بھی اس کے اس فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی سے کام اگر ہے تو بیچ کر بھی اس کو سونے کو چاندی کو بیچ کر بھی یہ فرض تو ادا کرنا ہوگا ہاں، یہ فرض تو ہر حال میں ادا کرنا ہے اس کے لیے کوئی بھی آپ صورت اپنا وہ چیز بیچ کر یا کچھ ادھار لے کے بعد میں ترکیب بن جائے کچھ بھی کر کے آپ نے فرض تو ادا کرنا ہے تو یہ تین دن ہے ابھی بھی جانور مل رہے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ واقعات اس پہ قربانی ہے تو را سستی سے کام نہ لیں اس فرض کو ادا کرنے میں جائیں منڈی جانور خریدیں اور اللہ کی راہ میں قربان کریں یا حصہ ڈال کر کے ساتھ کیجیے اور جو اللہ کی راہ میں مال دیا جائے گا آپ خرچ کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو اس کی برکتیں ہیں لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے ہم پلاننگ بناتے ہیں نا کہ ہم یہ کریں گے اب جو سونا ہے وہ نہیں بیچ رہا ہے یہ آگے چل کے کام آئے گا تو یہ کیوں نہیں بیچ رہا ہے یہ چیز فلاں دن کے لیے یہ چیز فلاں دن کے لیے جب بندہ پلاننگ بناتا ہے عدنان بھائی تو سب چیزیں ڈالتا ہے لیکن اپنی موت کو نہیں ڈالتا کہ یہ اگر مر گیا تو دس سال کی پلاننگ یہ یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے پانچ سال بعد یہ ہو جائے گا کوئی بی سی ڈالنی ہے کوئی خرچہ آ رہا ہے پہلے سے پلاننگ بچے بڑے ہوں گے تو یہ ہوگا یہ ہو گیا سب کچھ پلاننگ میں ڈالا ہوا ہے لیکن پلاننگ میں نہیں ڈالا اپنے ذہن میں نہیں ڈالا تو موت اگر مر گیا تو یہ مرنا تو سمجھ لیں کہ وہ ڈکشنری سے شاید نکالا ہوا ہے کہ یہ کہیں پر بھی نہیں آئے گا کہ فوراً چلا گیا نمازیں قضا ہیں روزے قضا ہیں حج ذمہ تھا اگر نہیں کیا تو نمازیں نہیں پڑھی تو مر گیا تو یہ مرنا جو ہے وہ شاید ہے ہی نہیں باپو آپ جو بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں اس کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جی۔ قربانی کی اہمیت کو اب یہ دیکھیں ہمیں قربانی کس طرح کرنی ہے مال خرچ کرنا ہے جانور خریدنا ہے ذبح کر دینا ہے یہ ہماری قربانی ہے نا جی آپ یہ دیکھیں قربانی کس کی یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی نا تو ان کو کیسی قربانی کا حکم دیا گیا تھا ان کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ بیٹا بھی کیسا تھا وہ کیا شہر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو فرزن فرزندی تو اب یہ دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا تو یہ قربان کرنے کا تیری کیا رائے ہے کیا کہتا ہے اب وہ دیکھیں کہ اب ایسی حالت ہو آج کے دور میں کوئی باپ ایسی بات کر دے تو بیٹا تو بولے گا ابا جان ہوش و آواز ہے کیا ہو گیا لیکن وہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں یا ابتی اے ابا جان سبحان فل افل عمر آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ بجا لائیے آپ وہ جو اللہ نے حکم دیا وہ کیجیے اب دیکھیں وہ جو قربانی جو ہم جس کی یاد میں پوری قیامت تک مسلمان قربانی کرتے رہیں گے وہاں پر اپنا بیٹا ذبح کرنا تھا اور حضرت ابراہیم اس حکم سے پیچھے نہ ہٹے ان کی جو زوجہ تھی حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس حکم سے پیچھے نہ ہٹی اور آپ کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلط والسلام اس حکم سے پیچھے نہ ہٹے جو خود قربان ہونے جا رہے تھے تو آج ہمیں بیٹا قربان کرنے کا بیٹی قربان کرنے کا خود کو قربان کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا بس اتنا کرنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس میں اس مال میں سے اللہ ہی کے لیے ہمیں کچھ مال نکال کر قربانی کا جانور خرید کر اللہ کے رام ذبح کرنا عالمی مدعی مرکز سیدان مدینہ میں نماز عید کا وقت قریب سے قریب تر ہے تو تیاریاں ہو رہی ہیں نمازی آ رہے ہیں اور وہاں کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے دیکھیں یہاں کے بھی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور ان شاء اللہ عبد الحبیب بھائی حج پہ گئے بڑے شہزادے بھی ہیں ہمارے تو پھر انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی آمدنی چین کی اسکرین پہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے قربانیاں تو ہیں اچھا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جو ہے پاؤں لیں ہاتھ کے لیں باندھے جاتے ہیں کہ یہ نقصان نہ پہنچائے قربانی اونٹ کی قربانی افضل ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے دستے مبارک سے تریسٹھ اونٹ نہار فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بقایا اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کیے ایک روایت میں ایسی پیاری روایت ہے ایسی پیاری روایت ہے ادنان بھائی آپ شعر جو ہے ذہن میں لے کر آگے ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانچ یا چھ اونٹ آئے تو اونٹوں پر بھی گویا ایک وج تاری تھا اب ان کو وج کیوں تھا وہ خوش کیوں تھے وہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ پہلے مجھے نہر ہونے کی سعادت مل جائے یعنی جب اونٹوں کو پتا چلا کہ ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے نہر فرمائیں گے تو وہ اونٹوں میں ایسا ہو گیا کہ آگے بڑھنے لگے پہلے مجھے نہر فرمائے پہلے مجھے نہر فرمائے کیونکہ نہر فرمانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن گیا ہوتا محمد رضا خان صاحب جو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان ہیں وہ بھی اس واقعے کی جو ایک شعر میں جو ہے آپ نے عکاسی فرمائی ہے کہ جب اونٹوں کو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے نہر لگے کیا تماشا کر رہے تھے ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائے ہر ایک کی آرزو پہلے مجھے قربان کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان کا تماشا کر رہے ہیں اللہ ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائے کہ تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربا میں تو آج کے دن کے کیا کیا مستحبات ہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کچھ پتہ چلے پھر ہم نماز عید کی طرف چلتے ہیں عید کا دن ہے سب سے پہلی بات تو غسل کر لیا جائے جی۔ مستحب ہے آج کے دن کے لیے غسل کر لیا جائے اگر کپڑے نئے ہوں تو نئے یا پھر دھلے اچھے اجلے کپڑے پہن لیا جائیں اس کے علاوہ خوشبو لگائی جائے اور جب عید گاہ کی طرف آپ جائیں تو ذکر اللہ کرتے ہوئے جائیں تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر اکبر لا الہ الا الحمد اسی طرح آج کے دن مستحب یہ ہے عید قربان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب تک عید کی نماز ادا نہ کر لی جائے کچھ کھایا پیا نہ جائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر آتی تو اس وقت عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ تنابل فرما کے جایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد تنابل کرتے تھے یعنی آج کی عید میں جو ہے نماز کے بعد بالکل نماز کے بعد اور مستحب یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت کا جو جانور ہے نا وہ جو ہے وہ کھایا جائے پہلے اس سے ابتدا کی جائے گوشت کے کلیجی سے کر لیجیے کلیجی سے ادا کیجیے جی ہاں۔, ہاں اتنا ایک سال کے بعد کلیجی آئی اللہ اس انداز سے اس کی کلیجی اس کا بھی ٹیسٹ ایک الگ ہوتا ہے اس کی گوشت کا ٹیسٹ کھاتے کھاتے رہتے ہیں کے اچھا۔ ساتھ لیکن جب عید قربا ہوتی ہیں اس وقت جب کلیجی کھاتے ہیں تو ایک مزہ مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے مزہ ہے ادنان بھائی تو چلیں کلیجی کھائیں گے اور اس کے مناظر شاید کلیجی کے آپ مدنی چینل پر بھی دیکھ سکیں گے اور امیر علیہسنت ساتھ ہوں گے اور دیگر اسلام بھائی ہوں گے مدنی پھول ہوں گے تو عید ہے جیسے جو میٹھی عید جس کو کہتے ہیں رمضان کے بعد والی عید الفطر تو اس میں امیر السنت براہ راست سلسلے میں تو شامل نہیں ہوتے کچھ ریکارڈیڈ وغیرہ سلسلے ہوتے ہیں لیکن یہ عید ایسی ہوتی ہے کہ اس میں امیر السنت شامل ہوتے ہیں اب جب جانور کو ذبح یا ان کو نہر کرنے کا موقع آتا ہے اس وقت بھی امیر السنت کی ایک کیفیت ہے تو ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے بتائے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں یار یہ کیا بولا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو جانور کو لیٹانا ہے تو قبلہ روح کیسے لیٹانا ہے اب کس طرح اس کے پاؤں باندھنا ہے یہ پاؤں باندھنا ضروری ہے تو وہ امیر السنت دامت برکات ملالیہ کوشش فرما کے امیر السنت کی تو بات ہی ایک الگ ہے کہ ہر چیز کو عملی طریقے سے کہ وہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کی ہاں یہ ہے انداز آپ دیکھیں آپ اگر آپ جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میں تو یہ آپ کو مشورہ دوں گا آپ رک جائیے کچھ دیر بعد جو ہے امیر السنت دامد برکاتم العالیہ کے جو جانور ہیں آپ ان کو جو ذبح کرنے کا موقع ملے گا تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا کیا مدنی پھول امیر السنت عطا فرما رہے ہیں پھر وہی مدنی پھول لکھ لیں اور جو آپ کے کسائی صاحب آئیں یا آپ خود جو ہے آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ان مدنی پھولوں کو مد نظر رکھیں اور اسی انداز سے جواب کیجیے ٹھیک ہے آپ کچھ سنیں گے کچھ یاد رہیں گے کچھ بھولے جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کھال کس کو دیکھیں کھال دعوت اسلامی کو جانے چاہیے اپنے اسلام بھائی جگہ جگہ آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن یہ کہ خود پہنچانے جائیے اور وہ ٹوکری لے کر آ جائیں تو خود اٹھا کے ڈالیں یہ کہ محبت کا اظہار کریں خوشی کا اظہار کی جائیں یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے ان شاء اللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اور اب نماز عید کی ہم طرف جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ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 آئیے عید کی نماز کا طریقہ سماعت کر لیتے ہیں فیضان مدینہ میں موجود نمازی اسلامی بھائی عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرما لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ صفوں کو بھی صفوں میں آ کر تشریف رکھیں انشاءاللہ اللہ پونے سات بجے عید کی نماز کھڑی کی جائے گی تو اس سے پہلے جو امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں عید کی نماز کا طریقہ بتایا ہے وہ سن لیتے ہیں پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت عید الاضحی کی سات چھ زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے یہ نیت کرنی ہے کہ میں عید الاضحی کی نماز کی نیت کرتا ہوں دو رکعت کی اور ساتھ زائد چھ تکبیروں کے اور واسطے اللہ تعالی کے اور پیچھے اس امام کے پھر حسب معمول کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور سنا پڑھیے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجیے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجیے یعنی پہلی تقبیر کے بعد ہاتھ باندھیے اس کے بعد دوسری اور تیسری تقبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجیے اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں پھر امام تعوض و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے پھر رکو کرے یہ تو ہو گئی پہلی رکت دوسری رکت میں پہلی پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے پڑھے پھر تین بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجیے ہر دو تکبیروں کے درمیان تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا اور عید کا خطبہ یہ سنت ہے سلو الحبیب تمام اسلامی بھائی صفیں درست فرما لیجیے اپنے کندھے ایڑیاں گردنیں ایک سیدھ میں کر کے سب سیدھی کر لیجیے سینے کے بٹن اوپر تک بند کر لیجیے آستینیں نے بھی اچھی طرح نیچی کر کے بٹن ہوں تو وہ بھی لگا لیجئے جب تک اگلی صف دونوں کونوں تک پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع نہ فرمائیں موبائل فون ہو تو بند کر دیجئے الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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

اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله مع كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وافضل صلوات الله وأسكى تحيات الله على خير خلق الله نبي الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين المعزمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم قال شفيع المذنبين رسول رب العالمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب على كل من يم يملك النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية في هذا في هذا اليوم أن ينحر الأضحية ووقتها بعد صلاة بعد صلاة العيد الأضحى للبلد وللأعراب بعد طلوع بعد طلوع فجر هذا اليوم فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حسنوا ضحاياكم فإنها فإنها على الصراط مطاياكم وكبروا عقب الصلوات المفروضة من فجر العرفة إلى عصر آخر أيام التشريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جباد بر رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر, أبي بكر الشديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب المبافق رأيه للوحي والكتاب سيدنا ومولانا, ومولانا الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى تعالى عنه وعلى دامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين النيرين الزاهرين الباهرين الطيبين الطاهرين سيدنا سيدين محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد وعليها وعلى بعدها وابنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة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 یا یا یا یا یا یا یا یا یا ارحم ارحم ارحم ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اللہ یا یا رحیم جزا اللہ اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد محمد صلی تعالی وسلم ما اللهم صل على سيدنا ومولانا وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رب المصطفیٰ وسلم یا رب ابراہیم یا رب اسماعیل یا رب رب رب الانبیاء یا یا یا الصحابہ التابعین رب الاولیاء اے ہمارے غوث اعظم کے رب اے ہمارے امام احمد رضا خان کے رب اے سیدی قطب مدینہ کے رب اے ہم گناہ گاروں کے پروگار اے ہم عیب داروں کو عیب چھپانے والے خدا ستار اے ہمیں بخشنے والے خدا غفار تیرے کروڑا کروڑ احسان کے تو نے ہمیں ایک بار پھر عید الاضحیٰ کی نماز سے مشرف کیا اے اللہ ہماری یہ نماز قبول بھی کر لے الہ العالمین کوتاہیاں معاف کر دیں خطائیں معاف کر دے گناہوں سے درگزر فرما یا العالمین گناہوں کا تو جہاں تک تعلق ہے تیری قسم بڑے گناہ گار العالمین بہت گناہ کیے ہیں پروردگار مگر تیرے کرم پر امید ہے گناہ گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے ناشمار ہے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کریم کے صدقے میں جس کو نے جن کو تو نے کریم بنایا رحمت والا بنا کر بھیجا روف الرحیم کے خطاب سے نوازا اسی محبوب کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے خدا جواد اے جواد و کریم تیری رحمت کے خزانے لامتنا ہی ہیں ان کا کوئی سرا ہی نہیں العالمین یہ چند جو دعا میں اس وقت شریک ہیں اگر ان کے ہم سب کے گناہ تو نیکیوں سے بدل دے تو تیرا کچھ نہ جائے گا ہمارا کام بن جائے گا

پروردگار نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لائے ہیں ہم کو بھی نیک بناتے پرہیزگار بناتے متقی بناتے کوئی چھوٹے سا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہم نہ کریں اے اللہ ہم گناہوں سے دور بھاگنے والے بن جائیں صحیح معنوں میں تقوی نصیب ہو جائے الہ العالمین تیرے بے شمار بندے لاکھوں آشیقان رسول رسول حج سے مشرف ہوئے الہ العالمین انہوں نے حج کیا تو ان کا حج مبرور فرما مقبول فرما ان کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما ابھی جو مناسب باقی ہوں تو وہ بھی باقافیت ادا کریں الہ العالمین قبولیت کی بھی مہر لگے تیری طرف سے اور اے اللہ ان کی مدینے کی حاضریاں بھی قبول فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آئندہ سال ہم بھی وہی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے ایمان سلامت رہے اے مولا ہمارا ایمان سلامت رہے ایک لمحے کے کروڑ حصے کے لیے بھی ہم کفر میں مبتلا نہ ہو العالمین ہر لمحہ ہر کھڑی ہر سانس ہمارا ایمان ہی کے ساتھ بسر ہو اور اے اللہ جب دنیا سے سفر ہو اے کاش تیرے محبوب کا جلوہ پیش نظر ہو اے کاش لب پر کلمہ طیبہ ہو اے کاش گمبد خضرہ کا سایہ ہو شہر مدینہ ہو اور ہماری روح محبوب کے قدموں پر قربان ہو اور جنت البقی مدفن ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا لہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لہ عل اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بلیلا علیہ گناہ سے قربانیاں پیش کریں گے جہاں کل عید ہو چکی جن ممالک میں انہوں نے قربانیاں پیش کی اے اللہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی جو قربانیاں پیش کریں گے سب کی قربانیاں قبول فرما یا اللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبی اللہ کا صدقہ سب کی سب عاشقان رسول کی قربانیاں قبول فرما اے اللہ موقع پڑنے پر تیری راہ میں ہمیں مال کے ساتھ ساتھ جان قربان کرنے کا بھی جذبہ عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ ملا نافعہ جا فرما ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں ان کا حق مل جائے یا اللہ جو جھوٹے کیس میں مبتلا ہیں ان کو اس سے نجات دے دے العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جن کی اولاد نہ فرمانے انہیں تابع فرمان کر دے العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں ہمارے ہم لوگوں کے گھر امن کے گہوارے بن جائیں ہمارا بچہ بچہ نمازی اور سنتوں کا پابند ہو جائے یا اللہ بی بی حاجرہ کا واسطہ ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر مل جائے یا اللہ سیدتونا حاجرہ کا واسطہ میری بڑی بہن کو شفا کا ملا جلا نا فرا عطا فرما العالمین سب کے حال پر رحم فرما یا اللہ میرے پر نواس جریر کو بھی شفا کلی عطا فرما جو جو دعوت اسلامی والے اور والیاں بیمار ہیں خصوصاً ان کو بیچاروں کو سب کو امت کے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی مرادوں پر رشمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا باس واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ملے سننا حالیہ بارش کی وجہ سے باب المدینہ میں بھی کافی عاشقان رسول پریشان ہیں ان کے گھروں میں پانی ہے شہروں میں پانی ہے تکالیف ہیں تو ملک کے مختلف حصوں میں اور جہاں جہاں بھی اس طرح کی تکالیف مسلمان مبتلا ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں یا اللہ حالیہ بارشوں میں جو اموات ہوئی جو عاشقان رسول فوت ہوئے ان سب کو غریق رحمت فرما ان کے عزیزوں کو صبر جمیل عطا فرما صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما یا اللہ جو زخمی ہوئے روح و صحت ہو جائیں جن کے مویشی فوت ہوئے جن کے مال تلف ہوئے جن کے نقصانات ہوئے یا اللہ ان کا نیم البدل عطا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل على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 تمام عاشقان رسول کو عید الاضحیٰ مبارک ہو تمام عاشقان رسول کو عید الاضحیٰ مبارک ہو تمام مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا کے ناظرین و حاضرین عاشقان رسول کو عید الاضحیٰ مبارک ہو سب غور سے سنیے عید کا انمول تحفہ سبحان اللہ وبی شمدی تین سو بار پڑھنا ہے عید کے دن اور اصال ثواب کرنا ہے تو جتنے مسلمانوں کو اصال ثواب کریں گے سب کی قبروں میں ایک ہزار انوار یعنی ایک ہزار نور داخل ہوں گے اور جب یہ پڑھنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار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 الحمدللہ اس وقت ہم سوشل میڈیا پر بھی وہ براہ راست لائیو پہنچ گئے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ کچھ دیر تک ساتھ چلیں گے پھر انشاءاللہ شاء تقریباً آٹھ بجے ہم پھر مدنی چینل پر بھی پہنچ جائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی رہیں گے انشاءاللہ شاء بنا تو سلام پڑھی شاپ مصف جانے رحمت تیلا بلغنا رمضان بالصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أجوه الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم الله صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليكم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ودنی یا ودنی یا قرش یا شیدی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفور وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صحابہ کرام علیہ مردوان جب آپس میں عید ملتے تھے تو اس طرح دعا دیتے تھے تقبل اللہ منا و من کم واحد میں من کا تقبل اللہ منا و من کم یعنی اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادتیں قبول کرے تو میں بھی اس ادا کو ادا کیے لیتا ہوں تو جمع میں کہوں گا میں فتار رضویہ شریف میں جمع میں کرے اے عاشقان رسول عید مبارک ہو اللہ منا و منکم اے عاشقان رسول عید مبارک ہو اللہ منا و منکم اے عاشقان رسول عید مبارک ہو اللہ منا و منکم بجاہ النبی الامین صلی وم نبیل علی الحبیب آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید عید عید عید عید قربا قربا قربا قربا قربا آئی آئی آئی آئی ہے ہے ہے ہے آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا Thank you. قربان قربان قربان قربان عید عید عید عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان قربان قربان عید عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان قربان عید قربان قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید لائی مومنو اشار کا پیغام ہے عید قربا بل یقین اللہ کا انعام ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید لائی مامن ایسار کا پیغام ہے عید قربا بل یقینی اللہ کا انعام ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید لائی مومنو ایسار کا پیغام ہے عید قربا بل یقین اللہ کا انعام ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید لاہی کی سارے کا پیغام ہے عید قربا بل یقین اللہ کا انعام ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے بلا ہی مومن سارے کا پیغام ہے عید قربا بل یقین اللہ کا انعام ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے بلا ہی مومن کی کا پیغام ہے عید قربا بل یقین اللہ کا انعام ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے عید قربا آئی ہے بلا ہی مومن کی سار کا پیغام ہے عید قربا بل یقین اللہ کا انعام ہے عید قربا